محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم بالا خانے میں تھے اور ہم اس کے نیچے باتیں کر رہے تھے اور آگے اسی کے مانند حدیث بیان کی شعبہ نے کہا اور میرا خیال ہے کہ فرات نے کہا وہ جب قیام کے لیے رکیں گے تو وہ آگ بھی ان کے ساتھ رک جائے گی اور جب وہ دوپہر کو آرام کریں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ سکون پذیر ہو جائے گی شعبہ نے کہا مجھے کسی شخص نے ابو رضی اللہ تعالیٰ سے اور انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے یہی حدیث بیان کی اور اسے مرفو بیان نہیں کیا کہا ان دونوں یعنی کسی شخص اور فرات قزاز میں سے ایک نے کہا بن مریم علیہ السلام کا نزول اور دوسرے نے کہا ہوا جو انہیں سمندر میں لا ڈالے گی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو ستاسی